اور جن کے پلے ہلکی ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپن جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے